جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانی والی اپنی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر گابے اپنا گابے ڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسی نشہ میں ہیں اور نشہ میں نہ ہوں گے مگر ہے یہ کہ اللہ کی ماں کڑی ہے